سب کو اب باقی جو لوگ موجود ہیں سب کو کلیئر ہے آواز جن کو پہلے نہیں آ رہی تھی شکایت پہ بات ہے یار ایک گھنٹے کے بعد آپ جواب دیتے ہو ہم لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے رک کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لوگ ایک گھنٹے کے بعد جواب دیتے ہو یہ تو ٹھیک نہیں ہے طریقہ جس سے پوچھا کہ آواز آ رہی ہم ایک ایک طرح علم کو نہیں پڑھاتے اور آپ لوگ اتنی تاخیر سے جواب دیتے ہیں چلیں تو میں بتایا کہ سب سے پہلے مذکر کی ضمیروں کو ذکر کیا اور اس کے بعد منس کی ضمیروں کو ذکر کیا ہے ٹھیک ہے پہلے مذکر کی ضمیریں جی پہلے مذکر کی ضمائر کو ذکر کیا جو وہ ضمیر ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور پھر ہا ضمیر جو منس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے دیکھیں آگے جملوں کو من ہادا یہ سوالیہ انداز ہے من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے بتائے کوئی جلدی سے جی من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے عقل عقل ذی عقل کے لیے ذی عقول ٹھیک ہے من ہادہ یہ کون ہے ہادہ خالد اس کا جواب میں ہے کہ یہ خالد ہیں ٹھیک ہے این کتاب اس کی کتاب کہاں ہے ہادہ کتاب ہو اس کی کتاب ہے این رقص ہو اس کا سر کہاں ہے ہادہ رقص سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا سر ہے این صدر ہو اس کا سینہ کہاں ہے ہادہ صدر تو یعنی کے سینے پہ آپ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالد کا سینہ ہے وہ ضمیر چین کا مذکر کی طرف راجے ہے تو اس لیے ٹھیک ہے اور اوپر خالد کا تذکرہ آیا ہوا ہے تو اسی کی طرف تمام ضمیر راجے ہیں آگے ہے ضمیر بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے ہا ضمیر المنس الغائب یہ ضمیر ہے منس غائب کی ٹھیک ہے جی منس غائب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے ہاد ہی فاطمہ یہ فاطمہ حاض ہی کس کے لیے آتا ہے دیکھیں حاضہ مذکر کے لیے آتا ہے تو حاض ہی کس کے لیے منس کے لیے تو حاض ہی فاطمہ یہ فاطمہ ہے ہاضا کتاب ہا یہ فاطمہ کی کتاب ہے حاض امیر سے دیکھیں آپ کو بتا دیا کہ حاض امیر یہ ہے فاطمہ کی طرف اور فاطمہ کیا ہے منس ہے اور حاض امیر کیا ہے مونس منس کے لیے حاضہ کتاب ہا یہ فاطمہ کی کتاب ہے ہاں قلم ہا یہ ہاں یہ قلم ہا قلم ہا اس فاطمہ کا قلم ہے حاض ہی ہا یہ فاطمہ کی گھڑی ہے تل کا قرآ وہ حاضی اب یہاں پر دیکھیں پہلے حاضی ہی حاضی ہی آ رہا تھا اب یہاں پر کیا ہے تل کا تو تل کا کس کے لیے آتا ہے جی تل کا کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے دور اور کس کے لیے ٹھیک ہے تل کا دور کے لیے آتا ہے اور دور کس کے لیے دور کے لیے جی ہاں آدھا جواب ایک دے آدھا جواب دوسرا مونس کے لیے جب کہ وہ کیا ہو دور ہو اس طرح کا جواب ہو آپ کے جواب میں وزن ہونا چاہیے اگر آپ سے کوئی پوچھے گا تلکا کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے تو آپ کہہ دیجئے مونس کے لیے تلکا کا استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ کیا ہو دور ہو جی مونس کے لیے جب کہ وہ دور ہو تو تلکا کر راست وہ اس کی کاپی ہے وہ کس کی کاپی ہے ہوں مناسب فاصلے پہ نہیں وہ کیا ہے حاضہ حاضر کا وہ مذکر کے لیے ہیں جبکہ منس کے لیے دو ہی سیرے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک حاضی ہی اور ایک تل کا یہ انہوں نے لکھا تھا جنہوں نے بھی لکھا تھا آپ سن لیجئے جنہوں نے لکھا ہے کہ مناسب فاصلے کے لیے جبکہ مناسب نہیں دور ہو مناسب فاصلہ نہیں بلکہ کیا ہو دور ہو ٹھیک ہے دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں کاپی کہاں ہے اینا نا کہاں لکھا ہوا ہے تل کا کراسا تو ہاں وہ اس کی کاپی ہے کراسا کہتے ہیں کاپی کو کاپی نوٹ بک ٹھیک ہے کاپی کہاں ہے جی وائس اوکے ہے آپ لوگوں کے لیے voice G M I L R والے جی جو ناول کم از کم جب اسے آواز آنا شروع ہو تو وہ ضرور کم از کم لکھے کہ وائس اوکے میرے لیے جی ضرور یہ ذمہ داری ہے آپ کی جب آپ لکھتے ہیں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی تو پھر جب آپ کو آنا شروع تو ضرور بتایا کریں جی تو تل کا کراسا تو ہاں وہ اس کی کاپی ہے کس کی کاپی ہے یعنی فاطمہ ہادو ہا یہ اس کا بھائی ہے وہ تل کا اختوہا یہ اس کا بھائی ہے اور وہ اس کی بہن ہے تل کا کس کے لیے استعمال ہوا ہے مانس کے لیے جب کہ وہ کیا ہے دور ہے تل کا اختہا وہ اس کی بہن ہے جی کس کی فاطمہ کی حاضمیر ہاں، ہے من ہی اب آ جائیں جملوں کی طرف سوالیہ انداز ہے سوال ہے جو آپ کی ہے من ہی کیا ترجمہ کریں گے من حاضی ہی حاضی جی حاضی یہ کون ہے حاضی ہی فاطمہ یہ فاطمہ ہیں ائین کتاب ہوا اس کی کتاب کہاں ہے یعنی فاطمہ کی کتاب کہاں ہے ہادہ کتاب ہوا یہ اس کی کتاب ہے دیکھیے حاضمیر اسی کی طرف ہو اور ہے انس کی طرف این سا ہا اس کی گھڑی کہاں ہے ہادی ہی سا ہا یہ لیجیے اس کی گھڑی یہ ہے عینہ والدہ اس کے والد محترم کہاں ہیں ذاکہ والدہ وہ اس والد ہیں ٹھیک ہے ذاکہ ذاکہ کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے بتائیے ذرا جلدی سے ذائقہ کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے جو بھی بتا دے جو پہلے بتائے گا وہ جیت جائے گا جو دیر سے بتائے گا وہ اس سے ہار جائے گا لیکن ہمارے لیے پھر بھی جیت جائے گا جی جی جو جیت گئے ہیں وہ جیت گئے ہیں سب جانتے ہیں درمیانی فاصلے کے لیے جبکہ وہ کیا ہو مذکر ہو ٹھیک ہے جی مفرد مذکر کے لیے جب کے درمیانی فاصلے پر ہو سب ٹھیک ہے صرف درمیانی پورا جواب نہیں ہے مذکر کے لیے جو کچھ جو کچھ دور ہو ٹھیک ہے مذکر کے لیے جو دور ہو جو دور ہو مکمل جواب نہیں ہے جو کچھ فاصلے پر ہو ٹھیک ہے جی جی جنہوں نے جنہوں نے جواب دیے جزاک اللہ تو کس کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کا جب کہ وہ درمیانی فاصلے پر ہو ٹھیک ہے جی درمیانی مسافت پر جب کہ دور کے لیے مذکر کے لیے کیا ہوتا ہے ذالکہ کا استعمال ہوتا ہے عین والدہ اس کے والد کہاں ہیں ذا کا والدہ وہ یعنی درمیانی فاصلے پر ٹھیک ہے وہ اس کے والد ہیں لمن حاضہ جی اب ایک آگے جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ لام علت کے لیے یا لام آپ کہہ دیں کہ لام کا معنی ہوگا کس کے لیے لمن ہاضل کتاب یہ کتاب کس کے لیے ہے یا یہ کتاب کس کی ہے لمن ہادل کتاب یہ کتاب کس کے لیے ہے یعنی جی لمن ہادل کتاب یہ کتاب کس کی ہے یا یہ کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے ہادہ کتاب محمود یہ محمود کی کتاب ہے یہ کتاب کس کی ہے یہ محمود کی کتاب ہے لمن ذاکل قلم لمن ذا کل قلم کا معنی کیجیے ذرا جلدی سے لمن ذا کل قلم جی ہوں وہ قلم کس کا ہے یہ جنہوں نے لکھا ہے نا یہ اپنے کان خود سے کھینچیں وہ لیمن ذاک القلم قلم ذاکہ کو میں نے اتنا لمبا اس لیے کر کے پڑھا ہے ذاکہ ٹھیک ہے ہاں ذاکہ ہاں وہ ذاک القلم وہ کس کا قلم ہے ذاکہ قلم ہو وہ اس کا قلم ہے یعنی کس کا قلم ہے اوپر گزرا ہے محمود وہ محمود کا قلم ہے لیمن ہاد ہی اس کا ترجمہ کیجیے لیمن ہی القرراسہ جی لیمن ہادی القراسا لمن لیمن ہاری ترجمہ کیجیے جی یہ کاپی کس کی ہے ٹھیک ہے جی ہاری قراست و زینب ہاری قراسۃ و زینب تو یہ زینب کی کاپی ہے ٹھیک ہے جی جزاک جزاک اللہ اچھا لکھ رہے ہیں سب لوگ یہ کس نے بیوقوف نے لکھا ہے یہ وہ کس کی وہ کس کی کرسی ہے یہ تو لگتا ہے جان بوجھ کے لکھا ہوا ہے وہ کس کی کرسی ہے دیکھو یار ہاد ہل قرآس کوئی کرسی یا نہیں ہے لمن ہاد کس نے لکھا ہے یہ دیکھو ذرا ان کو یہ کس کی کرسی ہے وہ کس کی کرسی ہے دیکھو ایک تو قواعد کو توڑا ہے اور ایک ترجمے کو یعنی لغات کو توڑا ہے لغات کو توڑا کیا کیا ہے کہ جی چلیں کوئی بات نہیں ہے کیا کہہ سکتے ہیں چلیے جی تو لمن حادل قراسا یہ کاپی کس کی ہے تو یہ کاپی زینب کی ہے چلیے جی لمن تو لمن حادل قراسا یہ کاپی کس کی ہے لمن تو یہ کاپی جی۔ زینب ترجمہ کیجیے لمن تلکسہ چلیے جی کوئی بات نہیں ہے ہم ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو سوچتے بھی نہیں ہیں کوئی بات نہیں جیسے بھی لکھا آپ نے وہ گھڑی کس کی ہے یہ ترجمہ ہے جی لمن تل کا سا وہ گھڑی کس کی ہے تو تل کا سا تو ہا وہ گھڑی چونکہ اوپر زینب کا تذکرہ ہے تو تل کا سا تو ہا جب ہا ضمیر آئی ہے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ کس کی طرف راضی ہوگی کسی نہ کسی منس کی طرف راضی ہوگی تو زینب کی گھڑی ہے آگے ہے جی کہ ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں تمرین میں آ جائیں ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں یہ آپ یہ والا تمرین اس میں سب سے پہلے نمبر ایک ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں دیکھ رہے ہیں نا سب جی آپ اس پورے پیراگراف کو چھوڑ دیجیے تمرین کے اندر جو سب سے پہلا پیراگراف ہے اس کو چھوڑ دیجیے ان الفاظ کے ساتھ وہ زمین لگا کر پڑھیں اسے چھوڑ دیجیے نیچے آ جائیں نمبر دو پہ اور اردو میں ترجمہ کریں آگے سب دوسرے نمبر پہ دوسرے پیراگراف میں اردو میں ترجمہ کریں پہلے پیراگراف کا آپ چھوڑ دیجیے سمجھ میں سمجھ میں آئی بات پہلے پیراگراف کو چھوڑ دیجیے دوسرے پیرے پہ آ جائیں جہاں پر لکھا ہوا ہے اردو میں ترجمہ کریں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے حاضی طالبہ ٹھیک ہے یہاں سے آگے یہاں سے آگے ہم حل کریں گے اس اوپر کو چھوڑ دیں یہ جب میں کہوں گا خود پڑھاؤں گا تو جی آ جائیں ہاں کہہ سکتے ہیں آپ کوشچن ٹو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن خیر چلیں جو بھی کہہ دیا ہاں ٹو میں آ جائیں حاضی طالبہ اس کا ترجمہ کریں گے کس کیسے پوچھوں یار ترتیب بناتے ہیں آر ایس کی کے چلیں چلیں آج میں وہی پرانے طریقے پر چلتے ہیں ہر ہی طالبہ نہیں جس سے میں پوچھوں گا تو وہ جواب دے گا نا آپ کے لیے اگر شاید یہ آسان دوسروں کو مشکل ہو ہی طالبہ ملک کامران صاحب آپ اگر اس کا ترجمہ کر دیں تو ہے جنہوں نے کار بھی دیا ہے یہ طالب سعیدہ ترجمہ کر دیں مہیرہ اسمہ سعیدہ اس کا ترجمہ کر دیں مہیرہ کہیں پر بھی سعیدہ ہے حاضہ کتاب ہا ارمان حاضہ کتاب ہا اب ضمیر کو متعین کیجئے اب ضمیر کا ترجمہ ضمیر سے نہیں کریں گے اب ضمیر راجے کر کے اس کا ترجمہ کریں گے کہ یہ ضمیر کس کی طرف راجے ہے حاضہ کتاب و ہا نہیں بل آپ تو ظاہر ترجمہ کر رہے ہیں تو اس لیے ترجمہ ہی کیجیے ہاں اس کی کتاب ہے یہ ترجمہ ہو گیا تو اس کی کس کی کتاب ہے آپ یہ بتا دو ہمیں خوشی ہوگی اس کی کس کی کس کی طرف ضمیر راج ہے یہ ہاضمیر ہادہ کتاب و ہا کے اندر ہاضمیر کس کی طرف ہے یار جی ہاضمیر سے کون مراد ہے یہاں سعیدہ جزاک اللہ ہادہ قلم ہاد قلم و ہا جی ملک کمران ہو گئے ہیں تو مامن احمد جواب دے دیں ترجمہ اور ہے ویسے میں نے پوچھا ہے ترجمہ یہی کریں گے ہم جیسے ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے یہ اس کا قلم ہے یہ اس کا قلم ہے ٹھیک ہے جی ہر ہی سا ویسے میں نے تعین کی ہے پتہ چل جائے کہ یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہو رہی ہے جی ان کو دیکھو یار یہ بیچارے ابھی تک اس میں رو رہے ہیں کہ ان کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی جی ہی د یہ کون ہے سویرا ہیں کیا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے چلیں ان کو چھوڑیں حسبی اور ربی آپ جو آپ دے دیں اس کا کیا ہاں، ٹھیک ہے جی یہ زینب کی گھڑی ہے ٹھیک ہو گیا تو پریشان ہو گیا تھا چونکہ میں نے دیر سے آپ سے سوال پوچھا آپ کو جواب پہلے آ گیا تھا اچھا جی ہادہ بھائی تو ہاں و تل کا مدرسہ ہادہ بیتوہا و تل کا مدرسہ اس کا ترجمہ کریں گے حمزہ اقبال دونوں کا ہادہ بیتوہا و تل کا مدرسہ تو مکمل کا ترجمہ حمزہ اقبال حمزہ اقبال ترجمہ کریں گے ہادہ بیتوہا توحا و تل کا مدرسہ دونوں کا دیکھو نا یہ تو غلطی ہے ساری دیکھو کتنی بڑی غلطی کی ہے دوبارہ سے دیکھو ہاد آبئی تو ہا و تل کا مدرسہ تو ہا پھر وہی غلطی پیچھے اب بھی تو آگے پیچھے اس کا گھر ہے اور وہ اس کا مدرسہ ہے یہ جواب ہے اس کا جی جزاک اللہ پہلے سے خیال رکھنا چاہیے ہاد ہی اموہا وضا کا ابوہا احسنی خان ہاد ہی اموہا وضا کا ابوہا احسنی خان ہاد ہی اموہا وضا کا ابوہا کون تھا میں بتاؤں کون تھا یار نہیں آسانی تو ہے ہی نہیں ہے چلیں یار کون تھا آپ ہی بتا دیں تو آپ سے سوال ہے کہ حاضی اموہ حاضی اموہ ولا کا ابوہا احسنی خان حاضی اموہ ولا کا ابوہا یہ اس کی ماں ہے اور وہ اس کا باپ ہے جی شکر ہے ہاد ہی و اختہ اخوہا اخوہ ہی اختوہ جی ہاد حاضی اختوہ ہاد اخوہ جی اس کا ترجمہ کریں گے اس کا ترجمہ اس کا ترجمہ چلیں یار مامن احمد مامن احمد وهذا یقو جی احسنی کے لیے جزاک اللہ احسنی خان کے لیے یہ اس کی بہن ہے اور یہ اس کا بھائی ہے یہ ہے ترجمہ جزاک اللہ آگے آ جائیں جی اس کے بعد ایک جملہ ہے یعنی نمبر تین پہ آ جائیں نمبر تین میں لکھا ہوا ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں جی اب پتہ چلے گا نا آپ لوگوں کی عربی کا اب اس کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے ترتیب وار ہر ایک سے ایک ایک سوال سب سے پہلا یہ میرا بھائی ہے حمزہ اقبال آپ سے سوال ہے یہ میرا بھائی ہے اس کی عربی بنائیے جلدی سے ذرا یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے حمزہ اقبال حاضہ عقی جزاک اللہ وہ طالب علم ہے مہیرہ وہ طالب علم ہے وہ طالب علم ہے کتنے بے وقوف ہو یار تم لوگ کیوں بتایا بھائی میں جس سے سوال کروں گا صرف جو آپ وہی میں جو پوچھوں گا وہی بتائے گا کوئی بھی نہ بتایا ہاں آپ پورا مکمل کیجیے اسے ذرا جلدی سے وہ طالب علم ہے ہاں ذاکہ طالب ٹھیک ہے ذاکہ طالب جزاک اللہ تمہارا بھائی کہاں ہے ارمان تمہارا بھائی کہاں ہے جی جزاک اللہ عائشہ خان ارمان تمہارا بھائی کہاں ہے اس کی عربی بنانی ہے یہ نہیں بتا دینا کہ میرا بھائی کہاں ہے تمہارا بھائی کہاں ہے صرف اور صرف ارمان سے سوال ہے اینا جی جزاک اللہ اینا اخو کا کمرہ کہاں ہے اس کا کمرہ کہاں ہے ملک کامران اس کا کمرہ کہاں ہے پتہ چلے گا اس کا کمرہ کہاں ہے ملک کامران پہلا سوال تھا نا غرفہ غرفہ کیا ہوتا ہے غرفہ تن کہتے ہیں کمرے کو اب کیسے ضمیر لانی ہے وہ ضمیر آپ پوری لائیے اصل تو سبق ہی یہی ہے ضمیر کا تو آپ نے وہ لائی ہی نہیں ہے جلدی سے ذرا سا ٹھیک کیجیے ہم آپ کے انتظار کر رہے ہیں جی نہیں جزاک اللہ آپ کی باری گزر چکی ہے جی ملک کامران صاحب ہم آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے جواب کے منتظر ہیں فمن بہو امن توزیر کچھ ہیں جو اپنی باری مکمل کر چکے ہیں اپنا نذرانہ مکمل کر چکے ہیں کچھ ابھی تک منتظر ہیں امن ہم بہو امن ہم توزیر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کر چکے ہیں کچھ تو شہادت قبول کر چکے ہیں اور کچھ ابھی تک شہادت کے منتظر ہیں جی اینا اللہ کے بندے دیکھیے اینا سوال کیا ہے اس کا کمرہ کہاں ہے چلیے آپ نے یہ بتایا نا آپ اپنے اس جواب پر قائم رہیے ہم اگلے بندے سے سوال کرتے مامن احمد اس کے اس کے عربی ترجمہ کیجیے جی اس کا کمرہ کہاں ہے مکمل وضاحت کے ساتھ مامن احمد اس کا کمرہ کہاں ہے جی اس کا کمرہ کہاں ہے ذرا جلدی سے ہمیں تمرین کو مکمل کرنا ہے اس کا کمرہ کہاں ہے مامن احمد حلن موجود عملہ کیا کرتے ہو یار تم لوگ دیکھو پہلے گزرا ہے نا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے تو تمہارا بھائی کہاں ہے اور اس کا کمرہ کہاں ہے تو کمرہ کہاں کے بارے میں کیا لگاؤ گے بھائی کی طرف جب راجے ہوگی ضمیر تو بھائی کے لیے کون سی ضمیر آئے گی تو وہ ضمیر لائیے نا غرفہ تو ہا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تو منس بن گیا بہن کے بارے میں تو سوال تھوڑا پوچھا ہے بھائی کے بارے میں پوچھا ہے تو ہو زمیر آئے گی ہو ضمیر آتی ہے مذکر کے لیے تو آپ نے لانا ہے اینا غرفت غرفت ہو غرفتن کے اندر جو تا ہے وہ تا اصلی ہے غرفتن کی ٹھیک ہے اس کا جواب کیا آئے گا اینا غرفت ہو ہاں جی سبق ضمائر کا ہے سبق ضمائر کا ہے زمائر کا خیال رکھنا ہے کہ کون سی زمیر کہاں لانی ہے کون سی ضمیر کہاں لانی ہے تو سمجھیے بات کو اینا غرفت اب آگے کوئی غلطی نہ کرے اس میں تمہارا اسکول کہاں ہے تمہارا اسکول کہاں ہے جی یہ بتائیں گے حسبی ربی تمہارا اسکول کہاں ہے جی دیکھو یار تمہارا تمہارا تمہارا سکول کہاں ہے تمہارا اس کا نہیں پوچھا ہے کم از کم جو غلط جواب لکھ رہے ہو اپنے کان خود تو کھینچو یار اپنے سر پہ ایک مکہ تو لگاؤ کم از کم کوئی بھی نہ بتائے آپ ہی ٹھیک کریں ایسا ذرا جلدی سے ہاں تو کا نہیں اب پورا جواب اس کو دوبارہ لے کے مدرسہ تو کا تو یہ جو چیز آپ پڑھ چکے ہیں تو وہ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے نا اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارے کا سارا سبق اٹھا کے یہیں سے دیں گے کہ اس کے آخر میں ضمیر ہی آئے گی جی تمہارا اسکول کہاں ہے اینا مدرسۃ کا ٹھیک ہے کا کاف کس کے لیے ہے مخاطب کے لیے آتا ہے پہلے گزر چکا ہے یہ اے نمراست ہو کا تمہارا اسکول کا تمہارے استاد کون ہیں تمہارے استاد کون ہیں یہ کون ہے ایک منٹ کے لیے عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن تمہارے استاد کون ہیں اس کی عربی بنائیے جی جی آپ بالکل آپ کون ہیں کیا لکھا ہے من استاذوں کا ٹھیک ہے جی من استاذ کا ان کا گھر کہاں ہے جزاک اللہ عبد الرحمٰن سے دیکھیے سوال پوچھے انہوں نے ایک دم سے جواب دے دیا اور بالکل سبق سے ہٹ کر رہیے اور ہیں بھی یہ بہت تاخیر سے تشریف لائے ہماری کلاس میں جزاک اللہ عبدالرحمٰن سب کے لیے جزاک اللہ جنہوں نے جواب دیا ہے جی کون رہ گیا ابھی یار یہ کچھ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں ہمارے ساتھ نہ جانے کیوں ناراض ہیں ہم سے یا کوئی اور مسئلہ ہے چلیے حمزہ اقبال آپ کر دیجئے کہ ان کا گھر کہاں ہے یعنی استاد کی بات چل رہی تھی کہ تمہارے استاذ کو الکراسا جی لمن ہادی الکراسا لمن ہادی الکراسا ترجمہ کیجئے جی یہ کاپی جی جی ٹھیک ہے جی اور پہاڑی پھر یہ ہے ان کا گھر کہاں ہے جیتر حمزہ اقبال اینا بیتو جزاک اللہ یہ میرا ساتھی ہے یہ میرا ساتھی ہے کون ہے یار ذرا پتہ تو چلے ان لوگوں کا یہ کون کون لوگ موجود ہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں منتظمین کا یہ تو یہ تو اتنا برداشت کرنا چاہیے ہمیں بھی عبد الغنی بڑی بات ہے جی کیا بات ہے ایسے تم لوگ جو ہے نا مسافر اور اجنبیوں کی طرف چھپ کے بیٹھتے ہو جیسے تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو بتائیے ذرا اس کا جواب یہ میرا ساتھی ہے اس کی عربی بنائیے ذرا جلدی سے یہ میرا ساتھی ہے اس کی عربی بنائیں ذرا جلدی سے یہ میرا ساتھی ہے حاضہ سمیلی ٹھیک ہے جی یہ اس کی کتاب ہے اس کا ترجمہ بھی آپ بتائیں یہ اس کی کتاب ہے یہ میرا ساتھی ہے اس کا ترجمہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ حاضہ زمیلی ٹھیک ہے جی اور آگے ان سے پھر پوچھا ہے کہ اس یہ اس کی کتاب ہے اس کا ترجمہ تو انہوں نے کر دیا ہے کہ حاضہ کتاب ہو جزاک اللہ جی آخری ترجمہ ہے اور یہ اس کی کاپی ہے یہ اس کی کاپی ہے ایک اور ایک اور ہیں نہ جانے کو کون ہے پتہ نہیں ہے ام عائشہ ہیں شاید ام عائشہ موجود ام کاشان ام کاشان حالندہ موجود عملہ جی یہی سب موجود یہ سارے ہی ابھی ہو جاتے ہیں چلیے آخری ترجمہ ہے تو آپ ہی بتا دیں آپ بتا دیں آپ عائشہ خان ماہرہ یہ اس کی کاپی ہے یہ اس کی کاپی ہے نہیں حاضی حاضر نہیں کراسا کے لیے حاضری لگائیں گے کراسا چونکہ منس ہے ہے کہ انہوں نے کیا استعمال کیا قرا کے لیے ٹھیک ہے قراشہ مونس ہے تو اس کے لیے ہاں، ٹھیک ہے آپ نے حاضی لگایا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں پہلے کچھ اور لکھا تھا نا حاضہ تو حاضی ہی ٹھیک ہے پھر اوے ہوئے آگے پھر غلطی کی ہوئی ہے جہاں بعد میں غلطی کی ہے بعد میں ٹھیک لکھا ہے تو وہاں پہلے غلطی کی ہے اور اب جہاں پہلے والا ٹھیک لکھا ہے تو بعد والے میں غلطی کر دی ہے دیکھیں بات وہی ساتھی کی چل رہی ہے کہ یہ میرا ساتھی ہاں پورا جملہ صحیح کر کے لکھے ہیں یہ میرا ساتھی ہے یہ اس کی کتاب ہے یہ تو ہو گیا مکمل یہ اس کی کاپی یعنی میری ساتھی کی ہی کاپی ہے تو کیسے لکھیں گے حاضی ہی جی حاضی جی جی آپ ہی نے لکھنا ہے میں نے بولوں گا جنہوں نے پہلے جواب دیا آپ آپ ہی سے درست کریں گے انہوں نے جی پہلے لکھا ہے کہ حاضہ قراست ہو تو یہاں پر انہوں نے پہلے غلطی کی کہ حاضہ لائے تو حاضی ہی لانا چاہیے تھا آگے قراست ٹھیک لکھا تھا پھر انہوں نے دوبارہ یہ کیا کہ حاضی حاضہ کو تو حاضی ہی کر دیا لیکن قرہست ہو کو قراستوں ہا کر دیا وہاں دوسرے جملے میں غلطی کر دی اب ٹھیک سے لکھا ہے کہ حاضی ہی قراست ہو ہی اس لیے ہے کہ چونکہ قراسہ منس سے حاضی ہی اشارہ ہے اس کتاب کی طرف تو مشار و نہ لے اور اشارہ دونوں میں تذکیر و تانیس میں مساوات ضروری ہے تو اس لیے وہ مانس تو یہ بھی مانس اب آگے حوض میں جو راجے ہے وہ دوست کی طرف راجے ہے تو اس لیے اس کی طرف ہو جائے گی آگے آپ کو قاعدہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے قاعدہ آخر میں بتایا ہے کہ کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو یعنی مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے لیے حوض ضمیر کا استعمال کی جاتی ہے اور اگر منس غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہا ضمیر استعمال کی جاتی ہے جی سمجھ میں آئیے اگر مذکر کی طرف منسوب جی جی زمیل کہتے ہیں زمیل عربی میں کہتے ہیں دوست کو زمیل بھی کہتے ہیں دوست کو صدیقی بھی کہتے ہیں ورنہ زملہ عام طور پر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے نہیں نہیں سمیلی نہیں اس کے ساتھ نہیں زیڈ کے ساتھ کریں گے زمیل زا کے ساتھ ہوتا ہے عربی کے اندر ٹھیک ہے زمیل اور عام طور پر صدیق اور زمیل کے اندر فرق یہ کیا جاتا ہے کہ صدیق جو ہوتا ہے دوست کو کہتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوست آپ کے محلے کا ہو آپ کی کلاس کا ہو یا جہاں کہیں کا ہو یہ صدیق عام ہے ضمیل جو ہے عموماً ہم کلاس لوگوں کے لیے استعمال کی جاتا ہے زوملا ٹھیک ہے ضمیل کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں عام طور پر ہم کلاس لوگوں کے لیے آپ لوگ یعنی عامہ والے آپس میں کیا ہو زوملا ہو ایک دوسرے کے کلاس فیلو کو جی بالکل کلاس فیلو کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر ٹھیک ہے تو ان سب کو زملا کہتے ہیں تو آپ لوگ عامہ والے آپس میں کیا ہو زملا ہو ٹھیک ہے اور باقی جو صدیق ہوتے ہیں وہ عام دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے جی تو انہوں نے آخر میں بتایا کہ ہو ضمیر مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہا ضمیر جو ہے مونس غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ہو گیا جی ادرس الصاب مکمل باقی جو آخر میں الفاظ کے معنی ہیں تو وہ چونکہ آپ لوگ بڑے چلاک اور ہوشیار ہیں تو اس لیے جی صدیق سب کے لیے صدیق عام ہے صدیق دوست کے لیے آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے حاضہ حاضہ صدیقی وغیرہ وغیرہ یہ میرا دوست ہے جو بھی آپ کا دوست ہے آپ اپنے دوست کے لیے صدیق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جی اور کلاس والے کے لیے بھی صدیق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کلاس والے کے لیے بھی یعنی صدیق عام ہے اور زمیل خاص ہے بس اتنا یاد رکھیے زمیل صرف کلاس والوں کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کبھی عام طور پر کبھی گیدرنگ والوں کو بھی کہہ دیتے ہیں ساتھ اٹھنے واٹنے کو اٹھنے بیٹھنے والوں کو مجلس کرنے والوں کو میٹنگ ہو جن کی آپس میں ان کو بھی زملہ کہہ دیتے ہیں ایک آفس میں کام کرنے والے یا ایک کمپنی میں ایک فیکٹری میں کام کرنے والے یعنی جو کسی ایک شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کو ضمیل کہہ سکتے ہیں تو اسی لیے ہم کلاس لوگ جو کہ ایک ہی شعبے میں سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں پڑھنے والے تو ان کو ضمیل کہہ دیتے ہیں اور صدیق عام عام ہے چاہے وہ اپنی فیلڈ میں ہو نہ ہو ہٹ کر ہو کسی اور اس میں ہو کسی اور شعبے کسی مختلف شعبہ جات میں ہو تو اس لیے سب کے لیے صدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جی الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے یقیناً یاد کر لیے تھے پہلے اب جو اگلا سبق ہے ادرس السامن ٹھیک ہے ادرس السامن یہ بھی چلے گا انشاءاللہ آپ اس کے الفاظ کے معنی ہیں چار پانچ چھ ایک تھوڑے سے ہیں یعنی کہ آپ تو وہ بھی یاد کر لیجئے ان پر بھی ایک نگاہ ڈالیے گا اور یہ مکالمہ ہے استاد کا اور شاگرد کا استاد اور شاگرد کا ادرس السامن یعنی آٹھواں سبق جو ہوگا وہ استاد اور شاگرد کا مکالمہ ہے یہ آپ لوگ ضرور پڑھ کے آئیے گا ٹھیک ہے ان کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان مشکل الفاظ کے معنی آخر میں کیے ہوئے ہیں یہ ضرور آپ مکالمہ پڑھ کے آئیں گے تو میں ان شاء اللہ آپ سے یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں کروں گا مکالمے کو مکالمے کے انداز میں ہی پڑھیں گے ہم میں سوال کروں گا مختلف شروع سے ترتیب سے ہم نہیں چلیں گے میں کہیں سے بھی سوال کروں گا اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہوگا کسی ایک سے سوال کروں گا ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی عناصر ہوں آخر ان الحمد للہ رب العالمین دعا میں ضرور یاد رکھیے دعا میں ضرور یاد رکھیے سب آپ لوگ سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے بالخصوص میرے لیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ